اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو معلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلام آزاد کیے اور اس کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور تین گروپوں میں تقسیم کیا پھر ان کے درمیان قورا ڈالا اس کے بعد دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام ہی برقرار رکھا اور آپ نے اسے سردنش کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پینتیس